بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا قالوا امننا

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل من لسانی یفقہ قولی آج ہم انشاءاللہ شاء صورت البقرہ آیت نمبر چودہ سے لے کے آیت نمبر سولہ تک پڑھیں گے اللہ رب العزت منافقوں کی بات کرتے ہیں کہ وعیدہ اور جب لق الدینہ وہ ملتے ہیں ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے قلع تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے وعیدہ اور جب خلو وہ علیحدہ ہوتے ہیں الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف تو کالو وہ کہتے ہیں ان نا بے شک ہم معاکم تمہارے ساتھ ہیں ان نما بے شک ہم تو مستحضون مذاق کرنے والے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو ان کی تھوڑی سی ملاقات ہوتی ہے کسی مجلس میں راہ راستے میں جب بھی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں ان کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے ہیں شیاطین سے مراد ان کے سردار ہیں تو ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ کالو انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کے پاس آئے تو کہہ دیا ہم ایمان لائیں تاکہ جو معاشرے میں مسلمانوں کو نفع مل رہا ہے جو مسلحتیں ہیں وہ بھی ان کو مل سکیں لیکن جب اپنے منافق اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی ایسا بندہ جو جس جماعت میں بھی جائے کہے میں تمہارے ساتھ ہوں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدتر اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہو ان کے پاس آیا تو ان جیسا بن گیا ان کے پاس گیا تو ان جیسا بن گیا یہ حدیث صحیح بخاری کتاب العدد میں موجود ہے تو منافقوں کے اندر بھی یہ والی علامت تھی مومنوں کے پاس آتے تو کہتے ہم ایمان لائے کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ بہم اللہ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا اللہ خود ان کا مذاق اڑاتا ہے ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتا ہے فی تو گیا وہ اپنی سرکشی میں یا مہون بہکتے پھرتے ہیں حیران پھرتے ہیں کیا مطلب اللہ فرماتے آج یہ میرے مومن بندوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں قیامت والے دن ان کے ساتھ میں بھی مذاق کروں گا اب تو میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں جو مرضی کریں لیکن قیامت والے دن میں بھی ان کے ساتھ مذاق کروں گا کیسا مذاق ہوگا صورت حدید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنن انظرونا نقد بسم نورکم کیل ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا فضرب بینہم بسور اللہ باب باطنہ فیہ الرحمت وداہرہ من قبلہ العذاب اللہ فرماتے ہیں جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں تو ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ کچھ روشنی تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا جیسے یہ کہ دنیا میں مومنوں سے مذاق کرتے ہیں قیامت والے دن ان سے بھی ایسا ہی مذاق کیا جائے گا ترجمہ دوبارہ سنیے فرمایا و ادا اور جب لق الدینہ وہ ملتے ہیں ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے کالو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے و ادا اور جب خلو و علیحدہ ہوتے ہیں الا نہم اپنے شیطانوں کی طرف کالو کہتے ہیں ان نا بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ان نما نہنو بے شک ہم تو مستحزون مذاق کرنے والے تھے اللہ اللہ بھی یس بہم ان سے مذاق کرے گا وہ اور اللہ ان کو ڈیل دیتا ہے فی تغیانہم وہ اپنی سرکشی میں یامہون بہتے پھرتے ہیں الا اکلدینہ یہی وہ لوگ ہیں اش طرح جنہوں نے خرید لی گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے ہدایت بھی ان کے سامنے تھی گمراہی بھی ان کے سامنے تھی انہوں نے گمراہی کو لے لیا ہدایت کو چھوڑ دیا یا یوں کہیں ہدایت کو بیچ کے گمراہی کو خرید لیا فما ربحت تجارت ہوں بس نہ نفع دیا ان کو تجارت نے بس نہ نفع دیا تجارت ہم ان کی تجارت نے وما کانو محتدین اور نہ ہی وہ خود تھے ہدایت پانے والے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک ایسا سودا کیا کہ جس میں انہیں گاٹا ہی گاٹا ہے خسارہ ہی خسارہ ہے اس آیا مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بد نصیب تجارت کے اصولوں سے بھی واقف نہیں تھے ان کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ یہ نفع اور نقصان کو سمجھ سکیں خیر اور شر کو جان سکیں نور اور اندھیرے کی پہچان کر سکیں ہدایت اور گمراہی میں تمیز کر پائیں یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا بالہدا ہدایت کے بدلے فما ربحت پس نہ نفع دیا تجارت ہم ان کی تجارت نے وما کانو اور نہ ہوئے وہ محتدین ہدایت پانے والے و آخر داوانہ رب العالمین